آپ تو اپنے بچوں کو بھی نہیں جانے دیتے جہاد بیٹا لندن جا رہا ہے تو گھر میں دیگ پک رہی منہ میں مٹھائیاں دی جا رہی جی اللہ نے بڑا فضل کیتا ہے پتر انگریز دے بوٹ صاف کرنے واسطے جا رہی ہے بڑا فضل کیتا جی اللہ تعالی نے بس کوئی ماں پیو دی دعا سی بچے دے نال کم آ گیا اتوں گوری بھی لے کے آئے گا بڑے میں نے واسطے رات تہجو دے جٹ کے میں دعائیں کیتی کہ اللہ بچے دا مستقبل بنا دے ہن جا رہا ہے کافراں دے ملک دے وچ نہ ایمان محفوظ نہ دین محفوظ بزرگو آپ کو یہ چیز زیب نہیں دے بزرگو خدا کے لیے آپ کو یہ چیز زیب نہیں دیتی اور بیٹا جہاد میں چلا جائے گھر میں ماتم جی میری تے پرواہ نہیں اس دی دادی بڑی بیمار ہے جی ہسپتال دے ہم نے اس لیے آپ سے بات کرنے سے پہلے دادیوں کو راضی کر لیا ہے الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں بڑی جوان عورتیں سچی بات کہتا ہوں جہاد میں جانے کے لیے تیار ہے ہم نے روکا ہے اب آپ اپنی فکر کریں بزرگوں آپ کی داڑھی سفید آپ کے چہرے پہ نور مسجد اکثر کتے چھین کے لے گئے آپ کو اچھا لگتا آپ کے ساتھ چھ بیٹے جوان اور مسلمان رسوا ہو رہے ہیں آپ کو اچھا لگتا ہے بزرگوں کیوں بچوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے کیوں کھلونے بن گئے ہو رب نے جو عزت دی ہے آج سے اس عزت کا ڈنکا بجا دیجئے آپ خود میدانوں کا رخ کیجئے پھر دیکھیں اللہ آپ کو کیا مقام دیتا ہے کیا شان دیتا ہے